combustion yet. ما قدمت لغد 也都没有，我们那也也没有。 کام کرتے کرتے ایمانی مزاج دین پر چلنے کے لیے دینی مزاج تبلیغ اسی کے لیے کہ مسلمان دینی مزاج بنائے کیا بنائے دینی مزاج دینی مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مان کے چلنا بس اور اس کو دینی مزاج کہتے ہیں کہ دینی مزاج کیا ہوتا ہے اللہ کی مان کے چلنا بس جو کہے وہ کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا کوئی جھگڑا نہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کا اللہ سے جھگڑا ہے اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ جھگڑا جو میں ya, اور وہ کھا لیا وہ کھا لیا شیطان کے بہکانے سے کھایا تو شیطان کے بہکانے سے شیطان نے دیکھا آدمی کو اس کا لفظ اور شیطان یہ دونوں بہکانے میں لگے ہوئے اور اللہ اور رسول اس کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہاں اللہ اور رسول سمجھانے میں رہبری کرنے میں یہ بہتانے شیطان بہتاتا ہے دنیا کی زینت دنیا کا لفا دنیا کی خواہشیں یہ کلام ہے شیطان کا اس راستے سے لے جاتا ہے آدمی اپنی خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو اس میں جاتا ہے جیسے پرندہ دانا دیکھ کر گیا گیا ہاں کہ وہاں دانے دانے میں وہ اس, کے لیے نہیں رکھے تو پھانسنے کے لیے رکھے تو پھنس جاتا ہے آدم علیہ السلام سے ہوئی تو مشکل میں پھنس گئے فوراً بے چین ہو گئے کیا ہو گئے یہی کہا جا رہا ہے بے چین زندگی یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے کسی سے بھی غلطی ہو گئی بے چین ہو جائے گا سمجھ میں آئی بات تو بے چین ہو گیا آدم علیہ السلام اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو موٹا کر نے پہنایا تھا وہ اتر گیا ہاں۔ گئی چینا یہ چینی السلام سب کی باپ ہے جب باپ کے ساتھ ہو تو ان کے اولاد کے ساتھ احسان کے سنیں گے تو پھر کہ وہ تو بہتا ہی تھا تمہاری بات کو بہتایا تم کو بھی بہتا بہتاتا ہے حدیثوں میں کہ آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر تین بند لگاتا ہے جیسے پارسل پانچ میں کوئی سے پارسل ہو تو بند کرتے ڈاک سے بھی اتنا یہ بند کرتے اور ڈاک والا مور لگاتا ہے اس کی گردن پر تین بند ہوتے ہیں اور مہر یہ کیا مہر ہوتی ہے مہر میں یہ لکھا ہوتا ہے جمع جی، کنیرول کارخانہ لکھا جی؟ ایسے اسی میں مہر ہو یا عرف ڈالے کا لین طویل تو اس مہر میں لکھا ہوا ہے کہ اور کرے طویل بنا کوئی بہت دے ہے ہیں اندر سے ہی جب پاتے اور ڈالے کرے طویل کبھی بہت دیر آرام کرو یہ کی بات یہاں تک کہ سوتا تحجد بھی گئی فجر بھی گئی سورج نکل آیا یہ جاگے کچھ نہیں رہا نہ فجر نہیں نہ تحجد نہ دعا نہیں بہت دیر ہے بہت دیر ہے بہت دیر ہے بعد میں کرنا بعد میں پڑھنا ابھی بہت دیر ہے یہ بھی میکینیکل طریقہ ہے سمجھ میں نہیں بات جب نہیں بعد میں کبھی نہیں اندیشہ جماعت میں جائیں گے بکریت کے بعد جائیں گے رمضان کے بعد جائیں گے یہ ٹالنا ایک عمل کو دوسرے وقت پر ٹالنا یہ سکھاتا ہے نماز ہو جو بھی حکم الہی ہو یہ سکھا رہا ہے ہوٹل گیا گیا اور نماز بھی گئی سب کچھ گیا اور فرمایا کہ کہ یہ اس اس اس حال میں کرے گا کا کے کے جی اندر برائی ہو جائے گی اور اس کے کام میں شیطان نے پیشاب کیا ہے اس لیے دن بھر ایسا ہی رہے گا غافل اس لیے حکم ہے کرے اٹھ جائے اٹھ کر اللہ کا نام لے گا تو ایک بل کھلے گا تین بل لگائے پھر وضو کرے گا تو دوسرا بند کھولے گا پھر نماز پڑے گا تو تیسرا کھلے گا اب اس کی طبیعت پورا دن چست رہے گی رہے گی یہ وہ کام یہ بہکاتا ہے آدمی کو ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں اس لیے اس کا مزاج کام کا نہیں بنتا سمجھ گئی نا کیوں کہ جب کام آیا تو ابھی نہیں بعد کریں گے تو اس کا مزاج کام کا نہیں بنے گا یہ پیچھے ہی رہے گا کاموں میں اس لیے حکم ہے جب دین کا تو آگے بڑھو پہل کرو کیا کرو آگے بڑھو ہے آگے بڑھو پہل کرو اللہ پہل کرنے والوں کو پسند کرتے نماز میں بھی کہا کہ آگے رہو نماز میں کہاں رہو کہ پیچھے رہو نماز میں آگے رہو مسجد میں آگے رہو پہلی شب میں رہو انتظار سے نماز پڑھو کیسے نماز پڑھو انتظار سے نماز پڑھو اگر بیٹھ گئے ہیں انتظار ہو رہا ہے وقت ہو رہا ہے نماز پڑھ لو مولانا جی ایسا فرما دیتے کہ بغیر انتظار کے نماز خوش خوش ہوتی اس سے کاغذ ہوگا تو خوش خوشا پڑ جاتا ہے کپڑا ہوتا ہے خوش خوش پڑ جاتا ہے گس گیا ایسے فرمایا جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ کیسے ہوگی کہ وہ خوش خوشی ہے یہ سمجھا کہ نماز خوش خوشی ہو جائے گی نماز اثر نہیں کرے گی بولی ہو گئی لکڑی ہوتی ہے نا تو وہ بولنے اس طرح ٹوٹ جاتی ہے یہ بودی ہو گئی ہے کھوکھلی ہو گئی تو ایسے نماز کہ نماز خوش خوشی ہو گئی کہ یہ اثر نہیں کرے گی کہ نماز کا کیا اثر ہے کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ روزی کی برکت کو کھینچتی ہے کیا کرتی ہے جی برکت ہاں نماز روزی کی برکت کو سناؤ اپنے عمل کی قدر قیمت مت تو سامنے آئے کہ میں نماز پڑھتا ہوں وہ نماز کیا کام کرے گی صلاح کام کرتی ہے ایسے نماز نماز کیا کام کرے گی کہ نماز روزے کی برکت کو ہے دوسرا کہ نماز نماز اخلاق کو سنوارتی ہے کیا کرتی ہے ہاں، کہ نماز برائیوں سے روکے گی اخلاق کو سنوارے گی اور کیا کریں گے نماز دعاؤں میں قبولیت لاوے گی نماز دعاؤں میں قبولیت لاوے گی سنت طریقہ نبیوں کا یہ ہے کہ نماز پڑھ کے دعا مانگو نماز پڑھ کے دعا مانگو ہر فرد نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے ہر فرد نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے اچھی طرح فرض نماز کو ادا کرے کیونکہ جو فرض ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ہوتا ہے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ اللہ کا حق جیسے کسی کا فرض ہوتا ہے وہ فرض اس کا حق ہے وہ جتنا ہے اتنا ادا کرنا ہے کیوں فرض ہے فرض کسی کا حق ہے فرض اللہ کا حق ہے یہ سمجھنا ہے کہ جتنے فرائض ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں اس لیے نماز کا حساب دینا پڑے گا سب سے پہلے نماز کے لیے وہ کونٹر کھلے گا کہ نماز کا حساب لاؤ کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے سمجھ میں جب ایک فرض نماز اچھی ادا ہوگی ایک دعا قبول اگر نماز کے بعد دعا مانگو اللہ اللہ اللہ سے رب کا کا دعا دعا مانگتے مانگتے کبھی تھے من من من عذاب عذاب جہنم القبر فتنة فتنة المسیح الدجال ومن والموت مانگتے تھے کیوں کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نماز کیا کرتی ہے کہ نماز یہ کرتی ہے نماز کی وجہ سے کہ نماز کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے وہ روزی کی برکت کو کھینچتی ہے وہ اخلاق کو ٹھیک کرتی ہے اور کیا کرتی ہے کہ وہ نماز قبر ہمیں نور بنتی ہے اصلاح تو نور حدیث شریف میں السلام نور نماز کیا ہے نماز کیا ہے نماز نور نور السلام نماز نور ہے دلوں کا نور ہے قبروں کا نور ہے کیونکہ قبر میں اندھیرا ہے خبر قبر اندھیرے کی جگہ بھی ہے قبر محشت کی جگہ بھی ہے قبر اندھیرے کی جگہ اور محشت کی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ وحشت ناک نہیں دیکھی سب سے زیادہ گھبراہٹ کی جگہ وہ کیا ہے قبر آدمی میں نے وہ جگہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی خبریں دیے خبر کیا دیا پیغام دیا ہے اس لیے اپنی خبر کو نہ بنانے بلکہ انسیت کی جگہ بنانے کسی انسیت کے بعد اس کا جی گیا اس کو انسیت کہتے ہیں

بائیس سے فارغ ہوتی تھی موٹر گھر میں نہیں ہوتی تھی اب یہ ریتی سیمنٹ اور لوہے کے مکانوں میں دبش ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی کا ذکر کرو کیا کرو اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کہ وہ قبر کے گھبراہٹ کا علاج ہے اس لیے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کی بات جگہ نہیں دیکھی اتنی سب جگہ اور اللہ کے ذکر سے زیادہ اس گھبراہٹ کو دور کرنے والا کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا سمجھ میں یہ یہ سب تیاری ہے اپنے آخرت کی نمازیں ہو گئی اللہ کا ہو گیا صدقہ ہو گیا دعائیں ہو گئی کا ہر آدمی اپنے آخرت کی فکر کرے تنظر نفس ہی ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری صحابہ کرام کی مواعظ میں اور ان کے بعد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی کی قبر اس کی عمل کا صندوق ہے چھوٹے لوٹے لیکن ہمیں کپڑے رکھتے ضروریات رکھتے ہر آدمی کی قبر کیا ہے اس کے عمل کا صندوق ہے جو جو اس نے عمل کیے ہیں وہاں رکھے رہتے جب وہ کھلے گی تو اس کو اپنی چیز ملے گی جی ہاں اور نہیں ہے تو تو خالی ہے کچھ نہیں ہے خالی ہے اس نے کہا کہ اپنے آنے والی کل کے لیے تیاری کرو دعوت دی ہر مسلمان کو کہ وہ اپنے آنے والی کل کی تیاری کرے وہی سب سے زیادہ تیاری کرنے کی چیز ہے کیونکہ اس کو وہاں ہمیٹا رہنا ہے وہاں سے واپس نہیں آنا ہے یا وہاں مہمان نہیں گیا ہے مسافر نہیں ہے مہمان نہیں ہے مسافر نہیں ہے بلکہ وہاں کا موقع ہے وہ کہ وہ کہ وہ ہمارا وطن ہے اور کوئی وطن نہیں ہے وہی وطن ہے یہاں میرا مسافر ہے چھوٹا تھا بڑا ہو گیا بڑا تھا بوڑھا ہو گیا بوڑھا مر گیا زندگی دور ختم ہو زندگی دور ختم ہوتے ہیں وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے آخرت میں کہ آخرت میں کوئی دور نہیں ہے میری بات سمجھ رہے سو رہے ہیں بیٹھ کے یہاں آخرت میں اللہ اس کو پہنائے گا وہ پرانا ہوگا کھانا یہ کھانا ہزم ہوگا تونے لگے گی جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اس لیے اس کو اس کی رغبت سے کھلائیں گے اب یہ کھاؤ یہ کھاؤ جو رغبت ہوگی وہ ملے گا جو رغبت ہوگی وہ ملے گا جو چاہے گا وہ ملے گا آخرت پڑھنا نے ایسا بنایا ہے اگر وہ بن گئی ہے تو ایسے ہوگی

تو کیا ہوتا ہے کٹے کا پارا دے جی ہاں خوشبو دار کا جنت کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا رکھیں گے کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہے گا سمجھ بات گا جہنم کی بات ہی نہیں ہوتی ہے ہوٹلوں بازاروں کی باتیں ہوتی ہیں کمائیوں کی باتیں ہوتی ہیں مہمانے کا انتظام وہاں ہو رہا ہے یہ حاضری دیتا ہے جی سمجھ میں اس لیے وہاں سے واپس آنا ایک آدمی کا کہ میں واپس جانے تیار ہوں واپس جانے کو تیار سمجھ رہی بات وہ کون ہوگا جو واپس جانے کو تیار ہے فرمایا وہ شہید ہوگا کون ہوگا شہید وہ شہید ہو کر گیا ہے اسے قربانی دے کر گیا ہے جان لگا کے گیا ہے وہ کہے گا میں تیار ہوں جانے کے لیے Dhamma بتانے کیا ہے ہے بڑھیا بڑھیا کیوں سیٹ ہو ہو گئے سب رہا کھانا پینا کتنے سال کے بعد آیا پھر تینتیس سال کے بعد ایسے لوگ ملتے ہیں آپ نے سب کچھ دے دیا آپ نے سب کچھ دے دیا جو چاہا وہ بھی دیا جو نہیں چاہا تھا وہ بھی دیا جو چاہیں گے وہ دیں گے اور نہیں چاہتا وہ مزید دیں گے ہم نے چاہنے کوئی اور لہما یشا رفیع ولدینا مزید کہ وہاں جو یہ چاہیں گے وہ بھی دیں گے اور اس کے بعد اپنی طرف سے مزید دیں گے یہ بات تو اب کون واپس آئے گا اس لیے نبیوں کو دعوت دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ داؤ اور جو دعوت قبول کرے اس کا فکر نہیں جنت ہے جو دعوت قبول کرے اس کا فکر نہیں ہے اور میں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے جنت تیار کی ہے اور میری جنت کی طرف لوگوں کو دعوت دو یہ جو اللہ کے مانتے مانتے جنت میں آ گیا تو اس کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا جی ہاں کہ اس کی تو دنیا بن گئی اچھا اس کے پیچھے اس کی اولاد ہے جس کو چھوڑ کے آیا ہے کہ اس کی نیکی کی وجہ سے کہ اس کا باپ نیک تھا اس کا دادا نیک تھا اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولادوں کو برکتیں گے کیا دیں گے برکتیں سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے آج جمعہ ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنی چاہیے جو مارکیٹ پڑے گا وہ اس کے لیے نوٹ بنے گی تو اس میں ذکر ہے علیہ علیہ السلام السلام اور یہ دونوں کر رہے تھے ایک جگہ گئے تو ایک لمبی دیوار تھی کچی وہ جھک رہی جھک رہی تو لمبی بہت تھی لمبی دیوار کے گیتنے سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے علیہ علیہ السلام السلام نے نے اس پر ہاتھ دیا تو تو وہ سیدھی ہو ہو گئی مضبوط فرمایا کہ دیکھو ہم بھوکے ہیں اور یہ بستی والوں نے ہماری مہمانی کرنے سے انکار کر دیا اور اگر آپ یوں کرتے دیوار والے سے کہتے پھر ہم تمہیں جواب ٹھیک ہمارے اور ہمیں کچھ پیسے دیتے نا مزدوری تو ہمارا کھانا ہوتا تھا حلال نے سامنے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کے چلنے کی شرط یہ تھی کہ میں جو کچھ کروں اس میں آپ کو بولنا نہیں تو آپ کیوں بولے اس نے ہماری دوستی ختم باقی میں بتا دوں گا کہ میں نے یہ کیوں کیا وہ بات مجھے کہنی ہے کہ میں نے یہ کیوں ٹیڑھی کے بعد کیوں سیدھی کر دی ایسے کیوں نہیں اس سے مجھے نہیں وہ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے مال ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مال کو زمین میں بینکوں میں نہیں رکھتے تھے بینک کی لاگت تو بعد میں آئی ہے اس لیے بینکوں کی وجہ سے لوگوں کے پیسے بے برکت ہو گئے وہ خود بھی دکھی ہیں وہ بات نہیں تھی بلکہ وہ دیواروں میں یا زمین میں پر پیسہ رکھ دیتے تھے چور لاکھوں کی وجہ سے ضرورت پڑتے نکال لیتے تھے

کہ بچے چھوٹے تھے تو وہ کہہ نہیں پایا وہ مر گیا تو اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے سے ان یتیموں کے مال کی حفاظت کروائی ہے مال کی حفاظت تو یہ کوئی خاص یتیم ہے کہ جن کی وجہ سے ان کے دفن مال کی حفاظت اوپر سے وہ کروائی جا رہی ہے السلام کے ذریعے سے کوئی چوکیدار کے ذریعے سے نہیں اس کی وجہ بتائی کہ یہ بچے یتیم ان کا باپ نیک آدمی تھا کہاں نا وہ ہونا سارے کا باپ نیک تھا اس کی نیکی کی برکت سے اس کی دولت کی حفاظت کی جا رہی ہے تاکہ اس کی بارشوں کو مل جائے بارش ابھی نابالغ ہے بچے ہیں یہ نابالغ ہے سمال سکیں گے اس لیے ان ان کے کے مال کی کی کی حفاظت باپ باپ نیکی وجہ سے جا یہ بات کہنی ہے ہے کہ جب نیک ہوتا تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی برکتیں ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے ایسی اولاد نیک ہو گئی کیا ہو گئی صالح ہو ہو گئی گئی اولاد اولاد اولاد نیک نیک کی دعائیں ماں باپ کو گی آدمی کے مطلب مرنے کے بعد کیا کیا ملتا ہے اس اس اس کو کو یہ کا ملتا ہے مسجد بنائی ہے کنواں بنایا ہے کسی کو دین پڑھایا ہے وہ دین پر عمل کرتے ہیں یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہے ایسے اولاد نیک اولاد چھوڑی لوگ نیک اولاد بنانے کی فکر نہیں کرتے مالدار بنانے کی فکر میری اولاد مالدار ہو جائے ہاں میری اولاد کھاتی پیتی ہو جائے چاہے حرام کھاوے کوئی حرام کھاتی پیتی کھاتی پیتی نہیں دیندار بن جب دیندار بنے گا تو اللہ دین کے ان کو برکتیں دے گا تو بھوکے رہیں گے بھیک مانگیں گے ہر کتنے ہوگا اگر باپ دیکھے تو اس کی برکت اس کے اولاد کو ملے گی اولاد دیکھے تو اس کی دعائیں اس کے باپ کو ملیں گی کہ باپ مر گئے ماں مر گئے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے گی حدیث یعنی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی ماں باپ کے ساتھ شروع کرو تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ شروع کرے گی دنیا ہے مقافات ایک دوسرے کو بدلا ملتا ہے لیے اگر اس کے ہونا نیک ہوئی تو وہ کیا کرے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے اللہ نے حکم دیا ہے سکھایا ہے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو بخود رب رحم کمار بیانی چھتیرا یہ دعا سکھائی کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا مانگو کہ رب رحم مما کمار بیانی چھتیرا رب رحم مما کمار بیانی چھتیرا اے اللہ میرے ماں اور باپ پر رحم کر اس لیے کہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا یہ دعا میں بس کریں یہ دعا چاہیے سمجھ میں بات یہ نیکی کا اور دین کا اثر ہے کہ باپ نیکی اور وہ آپ کا اولاد کو اس کے بڑھ کر ملنے کی اولاد نیکی ہو گئی تو ماں باپ کو ملے گی یہ سب اس بات کا دین دن ketika کے لیے پاک سب چیز اس کے پاک ہو جیسے نمازیں ہوتے ہیں نمازی کا پڑھا بدن جلا سب پاک ایسے دین آیا کہ اس کے سب چیزیں پاک صاف اس کا کاروبار بھی پاک اس کی نیت بھی پاک اس کی آمدنی بھی پاک سب پاک اس کی وجہ سے دین کی وجہ سے سب چیزیں صاف ستھری ہے حلال پاک ایک دین آیا اس لیے بڑی بنیاد مال مال میں اولاد میں سب چیزوں میں خیر کہ اولاد بھی ایسے آئے گی جو اپنے مال کو باپ کی برکت سمجھ کر استعمال کرے اڑاوے گی نہیں نہیں تو اڑا دے محبت میں ملا ہے ایسے اڑاؤ ایسے نہیں ہوگا اڑا پاکستان کی ایک جماعت جارڈن میں کام کر رہی تھی سن ساٹھ ہجری کی بات ہے تو ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا حاجی بشیر ان کا نام تھا تو وہاں دفن ہو گئے جماعت میں گھر پر خبر گئی گھر پر خبر گئی تو ان کے بیٹے فوراً اڑ کر کے آ گئے وہ جماعت میں آ کر مل گئے یہ میں باپ کی جگہ پر میں باپ کی جگہ پر ہوں میں باپ جماعت میں تھے وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی جگہ پر رکھو باپ کی جگہ سمجھ لیجیے باپ کا کام سمجھنا ہے باپ کی جائیداد بھی سمجھ لیں گے باپ کا دین بھی سمجھ لیں گے تو باپ کی جائیداد سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہی ہیں اس کے لیے لڑتے ہیں جی ہاں۔ یہ اب یہ نہیں لڑیں گے یہ باپ کا دین بھی سنبھالیں گے اور باپ کا باپ کی جائیداد بھی سنبھالیں گے کہ باپ کی جائیداد کو کہاں خرچ کرنا ہے باپ کے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ ہوتا ہے وہ کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا اپنے اہل ویال کو دیندار بنانا یہ ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کیا دعا کرتے ہیں کتنے بڑے نبی ہیں نبیوں کے باپ ہیں تو ان کی دعا ہے ربی جانتی مقیم السلام ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں لیکن ایسا نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں نماز پڑھنا نہیں جانتے وہ جانتے تھے نماز قائم کرنا کیا چیز ہے اس لیے اس کی مدد اللہ سے نہ کرے رب جان جاننی موقع مسئلہ یا رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والے بنانے یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے راستے پر اپنے اولاد کو لانا ہے نبی کے راستے پر نبی کے اولاد ربی جاننی مقیم الصلاۃ یا اللہ مجھے کیسا بنا نماز قائم کرنے والا بنا نماز پڑھنے والا نہیں نماز پڑھ کے سر سے اتر دیا وہ نہیں نماز کو قائم کرے نماز کو صحیح طریقے سے سنت مستحب کے ساتھ پڑھے یہ نماز قائم کرنے والا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی یہ میری دعا ہے اللہ تو اسے قبول پڑھ ایک دعا یہ بڑی دوسری دعا یہ ہوئی ربنا فر لی ولی والدی یا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اور اے اللہ میری بھی مغفرت فرما مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور ایمان والوں کو بخش دے سب کو لے کر کے جنت میں جانا ہے سب کو نبیوں کے میں اکیلا جی میں بھی میرے ماں باپ بھی اور ایمان والے بھی یہ نبیوں کا طریقہ تھا سب کو لے کر جنت میں جاؤ خود بھی جاؤ سب کو لے کے جاؤ ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور ایمان والوں کو بخش دے ہم سب آئے ہو سکتے ایمان کی برکت سے نبی کی دعا میں آئے کیا بات ایمان والوں کو بھی بخش دے جب حساب کتاب شروع ہو جائے ایمانداروں کو لوگوں کو ایماندار بنا کر ان کو جنت میں ملا یہ کتنا پیارا طریقہ ہے یہ کتنا پیارا طریقہ ہے ایک افساد اپنی فکر نہیں ہے سب کی یہ اصلی زندگی ہے اسی کی فکر کرنی ہے ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری بات اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو کیا کرو اللہ کے راستے میں پھرو فضائل کو پڑھو کہ اللہ کیا کیا کیا دینے والے ہیں جنت میں دیں گے دنیا میں کیا کیا دیں دیں گے گے میں یہ فضائل میں ملے گا اس سے یقین ملے گا اس سے شوق پیدا ہوگا اللہ یہ دینے والے ہیں ایمان والے کو فضائل فضائی پڑھو کتاب فضائل کے پڑھو گھروں میں بھی پڑھو مسجدوں میں بھی پڑھو ہاں، جماعتوں میں نکل کر پڑھو پڑھو ہاں، اور ایسا کہ کہ عمل کرتے وقت وہ بات یاد آ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور اس میں خدا رسول کیے دینے والے خدا رسول نے یہ دینے کا بتا دیا ہے اس دھیان کے ساتھ پڑھے جس آدمی کوئی چیز بیچتا ہے نہیں تو اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ اصل قیمت میں مجھے کتنے آئی ہے اور نفع کتنا ہے دونوں وہ قیمت بھی نہیں جانتا نفع بھی نہیں جانتا اور وہ بیچ رہا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی نہیں یہ بارہ درجن صابن کا پیکٹ ہے تو یہ کتنے میں آیا ہے اور اتنے میں جائے گا دونوں جانتا ہے اصل قیمت جو میں نے دی ہے وہ اتنی ہے اور اس پر اتنا کمانا ہے ایسے مسلمان کہ اپنے عمل کی قیمت جانے کی اصل کے عمل یہ اور اس کی یہ قیمت ہے اس پر یہ والا ہے جب یہ بات ہوگی تو پھر کوئی عمل فوت نہیں ہوگا مجھے اللہ یہ دینے والا ہے مجھے یہ ملنے والا ہے اسے کہتے ہیں فضائل کے ذریعے سے یقین پیدا کرو کیا پیدا کرو کہ میری ایک نماز مسجد میں پڑھوں گا تو ستائیس درجے ہوگی اور اللہ کے اللہ کے میں پڑے تو لاکھوں کے درجے ایک ایک نماز لاکھوں پڑ جائے گی ایک ایک روپیہ لاکھوں پڑ جائے گا اللہ کے راستے میں تو پیسے خرچ ہوں گے وہ لاکھوں پڑ جائے گی اس کا حساب اتنا بڑا حساب اس کا اللہ کے راستے کا دین کی مدد میں دین کے پھیلانے میں یہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی عبادت کی قیمت بھی بڑھ جائے گی خرچ کی قیمت بھی بڑھ جائے گی ذکر کی قیمت بھی بڑھ جائے گی ایک سبحان اللہ لاکھوں کے برابر ہو جائے گا یہ یہ بات ہمارے دل دماغ میں رہنی چاہیے کہ اللہ مجھے کیا دینے والا آج لوگ اس سے جاہل ہیں اللہ کیا دیں گے پتہ نہیں اس لیے اللہ کے اللہ کے کام میں کوئی پرواہ نہیں ہے ہوا ہوا ہوا ہوا نہیں نہیں سے نکل کر فضائل کو پڑھو تاکہ اللہ کے انعامات کی خبر ہو جائے اللہ کتنا انعام دینے والا ہے کیا کیا برکت ملنے والی ہے اور وہ یقینی ہے ملے گی یقیناً ملے گی جس کی دعوت دیں اس کو سنیں اس کو سنائیں اور ہاں، اسی کے لیے پھر پوری زندگی ہے ہماری پھر تو اللہ کے وعدے ہیں وہ کمائیں گے تاجرت تاجر دیدارت سے دین بھی کمائے گا اور دنیا کی برکت بھی دے گا زمیندار زمین سے زمین کی برکت بھی دے گا اور دین بھی بنا لے گا جو زمینداری کا بھی دین ہے دکانداری کا بھی دین ہے سب چیزوں کا دین ہے سب چیزوں کا دین ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرانی ہے کہ ہم ہر ٹائم کے دین پر چلنے والے بن جائیں اللہ نے مجھے تاجر بنایا ہے مجھے تجارت کا دین ہے جس تجارت کا لائسنس لے کے مجھے تاجر ہے تو تجارت کا لائسنس بندوق ہے تو بندوق کا لائسنس گاڑی ہے تو گاڑی کا لائسنس لائسنس نہیں ہے تو گنا لائسنس نہیں ہوگا تو گنا لائسنس کو نہیں لیا بندوق لی تو وہ لائسنس نہیں لیا بڑا گنا ایسی تجارت کی تجارت کے لیے نہیں ہوگا کہ بڑا گنا زمینداری کی اور زمینداری کا دین لیجیے جوڑا بول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لائن کا دین لائن زمیندار بھی رہو دکاندار بھی رہو مالدار بھی رہو کوئی حرت نہیں ہے لیکن وہ دین نہیں رہو کرو لیکن لائسنس لے رہو لائسنس لے لو کہ لائسنس کی طاقت سے ساری دنیا میں کام کرو گے جمع پہ لائسنس ہے تو کون روکے گا روکے گا کوئی کوئی روکے گا تو بتائیں

روز جائے جائے گا گا گا گا گاڑی میں میں میں میں اور جو وہ تشکیل نہیں آئے پہنچا پہنچا کے کے چلا دوں ہم ہم کو تو تو آدمی لے جانا ہے جماعت اسے لوگوں مال سے آزاد رہیں گے یہ طریقہ ہے ہمارا تبلیغ میں کہ کہ لوگوں لوگوں کے کے مال سے آزاد رہو ہمیں ہمیں مالوں کی کی کی ضرورت ضرورت ضرورت نہیں نہیں ہے ہے ہے ان تو تیرے پیسوں جو بھی ہوگا جب اس کے مال سے بے پرواہ ہے تو انہوں نے گاڑی دی مجھے لائسنس کرانے کے لیے کہ ہمارے پاس لائسنس ہے اور انٹرنیشنل لائسنس ہے ہم میں گاڑی گاڑی چلا سکتے ہیں تو بھی چار مہینے چلا چار مہینے پہلے گاڑی دی وہ چلے گئے اپنا مال اپنی جان خدا کا کام اور سرکاری اعتبار سے کوئی گناہ نہیں کیوں لائسنس ہے کسی کام کا طریقہ صحیح ہوگا تو وہ ساری دنیا میں چلے گا ہمیں یہی سکھایا کہ اپنے اپنا ہر ہر لائن کا دن اپنا لے لو تم تاجر ہو تو بے شک رہو تاجر ہماری بڑی تجارت ہے دنیا میں کوئی حالت نہیں مگر تجارت کا دین لے لو کیا لے لو بے دینی کی تجارت مت کرو کہ تجارت میں بے دین نہیں ہے کہ تجارت کے ماننے خدا کے کیا حکم ہے یہ ہے ہے ہے اس کو کو کرتے ہوئے تجارت تجارت تجارت تجارت تجارت کرو تو ہماری بین الاقوامی انٹرنیشنل مبارک مبارک ایسی ایسی مسلمان اللہ ساری دنیا میں اس اس کی تجارت ہے ہے ہے ہے ساری دنیا میں مان جاتا بہت مبارک برکت لیکن دین کے ساتھ لیے کہتے ہیں کہ تم تجارت کرو لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے دین زندہ ہو تو پھر تمہاری تجارت نہیں دینا تاجر میں دین آئے گا تو اس کی تجارت میں دین آئے گا تاجر میں دین نہیں ہے تو تجارت میں کیسے دین آئے گا اس لیے ہم تجارت سے نہیں روکتے تجارت کرو لیکن کیا کرو دیندار بن کے تجارت کرو پھر تمہاری تجارت میں دین آئے گا کیا آلات ہے کیا آرام ہے کیا حق ہے یہ تجارت میں چلے گا اور تجارت سے تم دین کی بھی خدمت کرو گے لوگوں کی بھی خدمت کرو گے اپنی سے یہاں کرتے ہیں لوگ خدمت کرتے ہیں کماتے بھی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے یہ فائدہ ہے اس لیے سب کو دعوت دی ہے تاجر کو زمیندار کو مزدور کو مزدوری کرو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں مزدوری کرو اپنے ہاتھوں سے کماؤ لیکن اس کا دل لے کر کماؤ تو کہ ہمارا مزدور بھی دین ہے ہے کولی لیکن کولی میں دین ہے اس کام کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ کولی بھی دیندار ہو گئے کولی کولی بھی جندا ایماندار یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بات ہے سب لوگ ایماندار بن جائیں گے سب لوگ زندہ بن جائیں گے کوئی چور نہیں کوئی بے ایمان نہیں صاف ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو سب کو صاف کرے ایماندار بنائے یہ کام بنائے گا یہ کام بنائے گا رکشہ چلائیں گے کہ رکشہ کیسے ایمان والا کہ اس ایمان کی نشانی کیا کہ کوئی پیسنجر اپنا سامان بھول گیا اور اتر گیا

تبلیغ ہوتا ورنہ ہزم کر دیں نہیں یہ ہزم نہیں ہوگا آپ کو جس کا ہے اس کو پہنچائیں گے جس کا ہے اس کو دیں گے ہم نے یہ کھانے والے حلال کھانے والے پاک کھانے والے یہ مثالیں بنتی ہیں

فارغ نہ ہو جاؤ کہ میرا تو وقت لگ گیا اچھا ہے لیکن کیا سمجھ کیا سمجھے اس کو جب سمجھو گے تو سمجھا لو گے نہیں تو وقت فارغ کر کے ذرا جاؤ گے تو پھر پھر پھر چھوٹ بھی جائے گا پھر بیٹھ بھی جائیں گے جو بے سمجھے چلے گا بے سمجھے بیٹھ بھی جائے گا اس لیے کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے ایسا نہیں ہے کام کرنا کیا کرو بلکہ کام کو زندہ کرو کیا کرو کرو ہے کہ کہ کہ سمجھو سمجھو اچھی طریقے سے سے اور پھر سمجھاؤ سمجھاؤ لوگوں کو دعوت دو کچھ کچھ مسلمان تم تم بھلی بات کا حکم گے گے بری باتوں روکو بہترین پڑھتے روز روز پڑھتے ہیں کہ تم بہترین تو بری بری باتوں باتوں کو حکم گے پہلے بھلی باتیں خود تو جانے جب بڑی باتیں جانے گا تو لوگوں کو بڑی بات بنا دے گا بڑی باتوں کو جانے گا تو بری باتوں سے لوگوں کو روکے گا یہ تو سمجھ کی بات کہی ہے یہ سمجھو اس کو یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر دیا کوئی چھوٹے بیٹھ گئے یہ بھی کوئی کام ہوا ایسا نہیں ہے کہ ہم تو پوری دنیا کے لیے بنے اس کے لیے پوری دنیا ہماری جنت کا میدان ہے ہم پوری دنیا میں خیر لے جائیں گے ہمارے پاس خیر ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے تو ہم پوری دنیا میں خیر لے جائیں گے تو وہ خیرے جاتے ہیں اتنا تم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ تم کو دکھا رہا ہے تو پوری دنیا کی نیت سے کام کرنا ہے پوری دنیا میں یہ کام جائے گا پوری دنیا میں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا کہ اللہ پہنچائے گا ہم نے کے ہم محنت کریں گے اللہ پہنچائے گا یہ یعنی نہیں کہ پیسے ہوں گے تو پیسوں سے ہوتا قدرت سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے بہت پیسے والے ہیں دنیا میں ان کے حصے میں نہیں ہے تو پیسوں سے نہیں ہوتا اللہ قدرت سے ہوتا جب صحیح کام ہوگا تو قدرت سے آئے گی مانا اللہ صاحب نے اس کو سن لو مانا اللہ صاحب تو پیسے والے آدمی پیسے والے آدمی پیسے والے آدمی

کہ اللہ اس کے اثرات کو نسلوں تک چلائے گا صدیوں تک چلائے گا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پر نظر ہے مان دولت پر نظر ہے اس لیے نیت کرو یہ کام کو کرنا ہے موقع سے کرنا ہے سمجھ سمجھ کر جنت کو بھی سمجھنا ہے جہنت کو بھی سمجھنا ہے عدلت کو بھی سمجھنا ہے کام کو بھی سمجھنا ہے روٹین نہیں کرنا کہ وقت پڑا ہوں گا سب یہ روٹین ہے کچھ نہیں ہے

جیسے تھے ویسے ہو گئے پکے اپنے تاریخ ترتیب